سلجوقی بادشاہ کی مہربانی سے ارتغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے لیکن یہاں بھی ان ترک بہادروں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو نہ چھوڑا انہیں شہروں میں رہنا پسند نہیں تھا اس لیے گرمی کے موسم میں بروسا کے شہر کے پاس ایک میدان میں خیمے گاڑ دیے وہ بھیڑ بکریوں کے غلے چراتے پھرتے تھے جب جاڑا شروع ہوتا اور بھروسہ کے آس پاس تو سقاریا کی وادی میں اٹھ جاتے اور سردی کے دن وہیں گزارتے مغلو نے ترکو کے ہاتھ سے بڑی سخت شکست کھائی تھی اس لیے ان کے دل میں یہ فانس برابر کھٹک رہی تھی کہ موقع ملے تو کسی طرح ترکو سے شکست کا بدلہ لے روم کے عیسائی بادشاہ جن سے ترکو نے ایشائے کوچک کا علاقہ چھینا تھا ہمیشہ ایسے موقع کی تاک میں رہتے تھے ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مغلوب کو کہلا بھیجا کہ اگر اب کے تم اناتولیا پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اس دفعہ رومی اور مغل بڑے لاؤ لشکر سے چلے اور اناتولیا کے میدانوں میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی رومیوں اور مغلو کے خیمے ڈھیرے نظر آتے تھے ادھر سے کیکباد بھی نکلا اور بروسا کے شہر سے کچھ دور ہٹ کر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی ارتگرل اور اس کے مٹھی بھر ساتھی آگے آگے تھے دشمن کی صفے کائی کی طرف پل پھٹ جاتی تھی تین دن تین رات برابر لڑائی ہوتی رہی کبھی انہوں نے انہیں دھکیلا کبھی انہوں نے ریلا آخر ایک دن کائکباد نے فوج کے کئی حصے کر کے انہیں الگ الگ سرداروں کے حوالے کر دیا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ جب ارتغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر جا گرے تم بھی نقارے پر چوٹ لگا دشمن پر دائیں بھائیں سے آگرنا پہر دن باقی تھا کہ ارتغرل نے گھوڑے کو ایڑ بتائی اور دشمن کے لشکر کی صفو کو توڑتا ہوا بڑھا اس کے بڑھتے ہی دائیں بھائیں سے اس زور کا حملہ ہوا کہ جو رومی اور مغل سردار اپنے لشکر کے بیچو بیچ کھڑے سپاہیوں کو بڑھاوے دے دے کر لڑا رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے ساتھ ہی سلطان نے اپنی رکاب کے سواروں کو اشارہ کیا کہ ہاں یہ بھگوڑے جانے نہ پائیں یہ حملہ ایسا سخت تھا کہ رومی اور مغل جو پہلے ہی جی چھوڑے ہوئے تھے ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کیونکہ اس مارکے میں ارتغرل نے بڑی بہادری دکھائی تھی اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لڑائی اسی کی ہمت سے فتح ہوئی تھی اس لیے سلطان نے اسے بہت سا روپیہ انعام دیا اور اسکی شہر کا علاقہ اس کی جاگیر مقرر ہوا یہ علاقہ روم کی عیسائی حکومت اور ایشیا کوچک کی سلجوقی سلطنت کی سرحد پر تھا اس طرف سے ہمیشہ رومیوں کے حملے کا کھٹکا رہتا تھا مگر ارتغرل نے اس علاقے کا ایسا انتظام کیا کہ رومیوں کو اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہ ہوئی تھی اس علاقے میں گھاس اور پانی کی بہتات تھی ہر طرف سرسبز میدان جس میں غز قبیلے کے لوگ گلے پھرتے تھے جگہ جگہ باغ تھے جن میں ہر قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوتے تھے یا خدا نے اس قبیلے کو بہت برکت دی اور وہ طاقت اور دولت میں اس ملک کے دوسرے تمام تر قبیلوں سے بڑھ گیا کچھ عرصے کے بعد ارتغرل کو موت کا بلاوا آ گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار مقرر ہوا اسے ارتغرل کی نیت کا سمرا کہہ لو یا کچھ اور کہ یہ پردیسی جو میدانوں کو الٹ کر ہزاروں کوسو کے فاصلے سے یہاں آئے تھے ساڑھے چھ سو سال ایشیا اور یورپ کی قسمت کے مالک بنے رہے ترکی کے سلطان جو ارتغرل کے بیٹے عثمان کے نام پر عثمانی ترک کہلاتے ہیں اسی بہادر شخص کی نسل سے تھے اگرچہ اب عثمانی خاندان میں حکومت نہیں رہی لیکن ارتغرل کے قبیلے کے لوگ آج بھی ترکی پر حکومت کر رہے ہیں اور ایشیا اور یورپ کے دونوں براعظموں میں قدم جمائے کھڑے ہیں